ابو ملیح کہتے ہیں اہل شام کی کچھ خواتین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئیں انہوں نے ان سے کہا تم ہی وہ خواتین ہو جو حماموں میں داخل ہوتی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بھی اپنے گھر کے علاوہ کپڑے اتارے گی وہ اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان والے پردے کو چاک کر دے گی حدیث نمبر نو سو چوبیس مسند احمد